عمر بن یحییٰ نے محمد بن عمر سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے بنو عدی بن قعب کے ایک فرد حضرت معمر بن ابی معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے یحییٰ سے سلیمان بن بلال کی روایت کردہ حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چوبیس